سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے فرمایا آج رات کو کون ہمارا پہرہ دے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز فجر سے سو جائیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں بس وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو ان پر نیند ڈال دی گئی اور ان کو سورج کی گرمی نے بیدار کیا بس لوگ کھڑے ہوئے اور اس نماز کو ادا کرنا چاہا بس وضو کیا پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی پھر لوگوں نے دو دو سنتیں ادا کی اور نماز فجر ادا کی حدیث نمبر بارہ سو بتیس مسنت احمد